السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا اسکول کا کام ہے یا کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے یا کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جس جگہ بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں کیا وہ جگہ بھی صاف ستھری ہے جی اب ہم سنتے ہیں کہانی آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ستائیسویں سپارے سے ایک کہانی ستائیسویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی صورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے القمر اور القمر کہتے ہیں وہ جو رات میں نکلتا ہے نا ساری دنیا روشن کرتا ہے جی ماموں بھی ہوتا ہے ہمارا چندہ ماموں اسے کہتے ہیں القمر بھلا قمر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کیا سنتے ہیں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دین اسلام کی طرف سب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور کفار بہت ہی غصے میں رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے یہ کیوں ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان دنوں کا ذکر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ ابو جہل آس بن وائل آس بن نشام اسود بن عبد المطلب اور نظر بن حارث بھی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کا ثبوت دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا ثبوت چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو چاند ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے اور مکہ میں دو پہاڑ ہوتے تھے ایک کا نام ہوتا تھا جبل قبیس اور ایک کا نام قیقان تو کفار نے کہا کہ آپ اس طرح سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا قیقان کی پہاڑی پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے وہ کہنے لگے ہاں پھر ہم ایمان لے آئیں گے وہ رات چودھویں کی رات تھی اور چودھویں کی رات کو چاند پورے کا پورا آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان مشرقوں نے جو کہا ہے وہ پورا کر کے دکھائیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو جس طرح انہوں نے اشارہ کیا چاند اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا یعنی کہ ایک ٹکڑا جبل قبیس پر اور دوسرا قان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا اور یہی وہ واقعہ ہے جس جو صورت القمر کی پہلی آیت میں جس کا ذکر ہوا ہے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے وہ سری لنکا جانا چاہتے تھے مگر مالابار کی طرف چلے گئے وہاں گدنکلور نامی شہر میں کشتی سے اترے شہر کے حاکم کا نام سامری تھا اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کے کچھ معجزات بیان کریں ان مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اسلام کے اصول و مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں اور اسی میں انہوں نے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے تاریخی معجزے کا ذکر بھی کیا اس پر وہ بادشاہ سامری کہنے لگا اچھا ذرا ٹھہرو ہم ابھی تمہاری بات کی سچائی کا امتحان لے لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہو اسے لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اظہار کے لیے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اتنا حیرت انگیز واقعہ ضرور لکھ کے بھی شاہی خزانے میں محفوظ کیا ہوگا یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج رات چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا اس پر وہ بادشاہ سامری مسلمان ہو گیا اور بعد میں اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا اس کے علاوہ ایک بر صغیر کے عالم تھے سید محمود وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پہ بار بار حملے کر رہے تھے تو انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا یہ سارے واقعات ان لوگوں نے لکھے تھے جہاں جہاں پہ اس وقت رات تھی اور جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو صرف کفار قریش نے نہیں دیکھا تھا بلکہ ہندوستان میں یا سری لنکا میں یا جہاں جہاں اس وقت رات موجود تھی سب لوگوں نے دیکھا اور جو جس طرح اس بات کو لکھ سکتا تھا اپنے پاس محفوظ کر سکتا تھا اس نے محفوظ کیا اور سب سے زیادہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی کہ اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا اس واقعے کو کہتے ہیں شک القمر شک کا مطلب پھٹ جانا اور قمر کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ